اب آپ اس مبارک سلسلے کا بارواں حلقہ سماعت فرمائیں تو لہذا جو جہنمی ہے جو کافر ہے وہ عقل والا کیسے ہو سکتا عقل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ آدمی نئی نئی ایجادات بنا لے ایٹم بم بنا لے عقل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ میزائل ایجاد کر لے جس نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا وہ کیسی عقل سب سے بڑا عقل تو وہ ہے کہ اس کو اپنے بنانے والے کی معرفت ہو کہ میرا خالق کون ہے میرا مالک کون ہے میرا رب کون ہے میرا الہ کون ہے جس کو یہ معرفت حاصل نہیں ہے تو عقل کس بات وہ تو کوئی عقل نہیں دیکھیں نا جی آدمی یعنی آپ کے ہاں کوئی ملازم ہو وہ سارے محلے والوں کا کام کرے لیکن آپ کا کام نہ کرے تو آپ اسے کیا کہیں گے بے بیوقوف آدمی وہ کہ جی جناب کا مال ہے میں تو صبح چھ بجے سے کام کرنا شروع کرتا ہوں سارے محلے والوں کے جھاڑو دیتا ہوں صفائی کرتا ہوں پانی بھر کے انہوں نے کہا بد بگ تم میرے ملازم ہو میرے کام تو کرتے نہیں ہو محلے والوں کا کام کرتا ہوں یہ عجیب آدمی کہیں گے پاگل ہے تو اس لیے جس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا وہ کیسا عقل ہے علماء نے ایک مسئلہ استمباد کیا ان نے کہا کہ مثلاً ایک آدمی مر جائے اور وہ وسیعت کرے کہ میری جائیداد جو ہے ان کو دی جائے جو عقل والے ہیں تو جائیداد کس کو دینی ہوگی فکہ نے ایک مسئلہ نکالا یہی تو فکاحا کا کام ہوتا ہے نا کہ وہ ایک ایک بات سے مسائل کو چنتے ہیں اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ جن کو اللہ نے خود عقل سے معروم کیا ہے وہ فکاحا پہ اعتراض کرتا کیونکہ اس بیچارے کا خود عقل ہو تو عقل والے کو سمجھے نا اب بے وقوف سے آپ تعریف کروائیں عقل والے کی تو وہ کیا سمجھے گا وہ تو وہی حال ہوگا نا کہ جیسے ایک پاگل خانے میں ایک منسٹر صاحب دورے پہ تشریف لے گئے ان نے دیکھا کہ پاگل خانے کی سلاخوں کے پیچھے ایک آدمی اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک لباس پہن کے کھڑا ہے اور بالکل صاف ستھرا لباس ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا حیران ہوا کہ یار یہ کیسے پاگل ہو سکتا ہے وہ گیا اور اس نے کہا السلام علیکم اس نے کہا وعلیکم السلام و اللہ جناب کی تعریف اس نے کہا میں منسٹر ہوں بھائی وزیر ہوں انہوں نے کہا ہاں میں بھی ایک چند دن پہلے ایسے کہتا تھا کہ میں وزیر ہوں کیا مطلب انہوں نے کہا یہاں جو بھی آتا ہے نا ایسے ہی کہتا ہے یہ جگہ ہی ایسی بابرکت ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے وہ منسٹر سے کم نہیں ہوتا تو اب وہ حیران ہو گیا اس نے کہا کہ چلو یہ بھی کوئی ایسی بے وقوفی والی بات تو نہیں ہے یہ میری منسٹری پہ طنز کر رہا ہے تو یہ طنز کرنا بھی تو عقل کی بات ہے تو اس نے کہا کہ تم پھر یہاں کیوں نے کہا بس ٹھیک ہے کچھ حالات ایسے ہیں جس نے مجھے یہاں کھڑا کر دیا ہے انہوں نے کہا تم اچھے وزیر ہو گئے کسی سے ہاتھ ہی نہیں ملاتے اب وزیر صاحب شرمندہ ہوئے حالانکہ ڈاکٹر اس کو روکتا رہا کہ ان کو ہاتھ نہ ملانا ڈاکٹر بے اشارے کرتا رہا لیکن وزیر تو وزیر ہوتے ہیں نا انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی کیا سننی تھی تو پٹ سے فوراً جناب ہاتھ دے جب ہاتھ دیا تو ہاتھ پکڑ لیا اندر سے اب وہ ہاتھ چھوڑے نہیں اور ہاتھ اگر وزیر صاحب زور لگاتے ہیں تو آگے لوہے کی سلاخیں ہاتھ ٹوٹ جائے گا وہ ہاتھ چھوڑتا نہیں اب وہ ڈاکٹروں کو دیکھے اس نے نے کہا جی ہم تو آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ دور سے دیکھیں آپ ان سے بات زیادہ نہ کریں ان سے ہاتھ نہ ملائیں یہ بےچارے بگڑی ہوئی عقل ہے کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے حالات ہو سکتے ہیں کسی وقت اس کے سیل کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے یہ تو نظام عالم ہے نظام دنیا ہے کائنات ہے لیکن اس نے کہا اچھا اس نے کہا بھی اچھا بتاؤ کیوں ہاتھ پکڑا دیکھو تم وزیر ہو سمجھدار آدمی ہو قسمت سے تم یہاں آئے ہو میں تم سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ باغ نے ہماری دو آنکھیں بنائی ہیں اگر تیسری آنکھ بناتا تو کہاں لگاتا اب وزیر صاحب پریشان اس نے کہا کہ تیسری آنکھ نا تو یہاں لگا دیتا تھا کہ ہم پیچھے سے بھی دیکھ سکیں اس نے کہا یار بڑے بے وقوف ہیں جس نے تمہیں وزیر بنایا یوں کر کے بھی تو ہم دیکھ سکتے ہیں پھر پیچھے ایک لگانے کی کیا ضرورت ہے یہ کون سی بڑی بات ہے یوں کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے پیچھے یہاں آگ لگانے کی کیا ضرورت ہے تم کیسے وزیر بن گئے پاگل اس نے کہا بھی اب اس کو کیا بتاؤ تو ڈاکٹر نے کہا اشارے سے وزیر کو سمجھایا کہ اس سے بحث نہ کرو اس سے کہو کہ تم بتاؤ میں نہیں جانتا ڈاکٹر تو بےچارے رات دن ان کو بھگتتے ہیں نا ان کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ اس سے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے عقل والوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے پاگلوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے اور کبھی مولوی پھنس جائے تو اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے ڈاکٹر بڑے سمجھدار مجھے بڑا اچھا تجربہ ہوا ہے ماشاء اللہ ڈاکٹروں سے میں یہاں ایک دن نواز پڑھتا رہا کسی نے سلام لے کر سب نے دیکھا اب چونکہ میں اللہ کے لیے درس دیتا ہوں ورنہ حقیقت میں میرا جی نہیں چاہتا یہاں آ کر پڑھانے جن لوگوں میں اتنی تقریم بھی نہ ہو اتنا احترام بھی نہ ہو اتنا عزت و احساس نفس بھی نہ ہو ہم تو اپنے اساتذہ کو کہیں دور دیکھ لیں تو بھاگ کے جائیں گے کہ ان کی جوتیاں چھو لیں جب اتنا آدمی کے دل میں قدر نہ ہو لیکن میں دل میں ڈر گیا میں نے کہا اگر میں پڑھانا بند کروں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں کہ اچھا تم اس لیے پڑھاتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں چلو یہ نہ کریں میں پھر بھی پڑھاتا رہوں تاکہ خدا کے ہاں میں جواب دہ نہ بنوں اللہ کے ہاں میں نہ پکڑا جاؤں یہ پکڑے جائیں گے تو اپنا خود بھگتے ہیں ان کا کام ہے ان کو اگر اللہ نے یہ سکھایا ہی نہیں کہ کسی دین والے کی کیا عزت ہوتی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے تو بہرحال بڑے تو اس نے سمجھایا ڈاکٹر صاحب نے اس نے کہا کہ جناب آپ اس سے کہیں کہ تم بتاؤ تو وزیر نے کہا دیکھو بھائی ہمیں تو پتہ لگا نہیں تم سمجھدار آدمی ہے تم بتاؤ کہ تیسری آنکھ ہوتی تو کہاں ہوتی انہوں نے کہا اب ہوئی نا بات اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تو وزیر صاحب کی جان چھوٹ گئی وزیر صاحب کہا ہاں دیکھو اب بتاؤ خاؤں گا تمہیں وزیر بنا دیا مجھے وزیر بنا دے دیکھو میں کیا کرتا اس نے کہا اگر اللہ میاں تیسری آنکھ لیتے نا تو یہاں لگا انگلی انہوں نے نے کہا کہا کیوں گلا دیکھنا اندر ناک دیکھنا یوں کر یہاں بھی ضرورت پڑی تو دیکھ لیا تو انگلی پر ہوتی تو جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑتی تو ہمیں مزید ٹارچیں اور یہ اور وہ اور انتظامات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور جب ضرورت نہ پڑی محفوظ کر کے جیب میں رکھ لی دیکھو نا میں نے کیسے مسئلہ حل کرنے کا ہاں بھائی واقعی تم تو اس لیے یاد رکھیں کہ عقل اگر کوئی وصیت اسی لیے آج کہتے ہیں نا امام ابو حنیفہ نے یہ غلطی کی وہ خود عقل ہو تو امام ابو حنیفہ کو سمجھے بیچارہ امام شافی نے یہ کیا اور امام مالک نے یہ کیا اور امام احمد ابن حنبل نے یہ کیا اور انہوں نے لوگوں کو اپنا مقلد بنا دیا اور لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا اور نبی کی حدیث سے ہٹا دیا اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے جو نبی کی حدیث کے مقابلے پر اپنی بات کو لے آئے وہ امام تو امام مسلمان بھی ہوگا کوئی عقل تو کرے نا آدمی لیکن اللہ عقل بھی تو دے یہ اچھے امام بنے کہ حضور کا رستہ تو چھڑوا دیا اپنا رستہ ایجاد کر لیا اور دنیا نے ان کو امام مان لیا یہ عجیب آدمی اصل وجہ کیا ہے کہ اپنے اقول جو ہیں اپنے عقل ناقص ہیں عقل ہو تو آدمی سمجھے نا اب آپ مجھے دکھائیں کہ جناب یہ کیا چیز ہے میں کہوں گا سرخ رنگ کا پتھر ہے مجھے کیا پتا ہے کیا بلا ہے اگر آپ وہی چیز جوہری کے پار لے کے جائیں وہ کہے گا جناب یہ یاقوت ہے تو اسی لیے ہمیشہ قدر جوہر زرگر بدانت قدر جوہر جوہری کہ سونے کا قدر تو اسے معلوم ہوگا جس نے کبھی سونے کا بزنس ہی کیا ہو جوہر کا پتا اسے معلوم ہوگا جس نے کبھی جوہر کی قدر بھی کی جس نے جوہر کو پہچانا ہو جس نے کنکر پتھر ڈائمنڈ ایک ہو تو کیا بےچارا مٹی کا قدر کرے گا تو اب فوکہ کہا نے ایک مسئلہ نکالا کہ اگر ایک آدمی مر جائے اور وہ وسیعت کرے کہ میری اولاد کوئی نہیں وارث کوئی نہیں میری ساری جائیداد ان لوگوں کو دی جائے جو عقل والے ہیں تو کس کو جائیداد ملے گی تو انہوں نے کہا کہ علماء العاملین ان علماء کو ملے گی جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں کہ اصل عقل والے ہو اسی لیے قرآن ان کو کہتا ہے کہ اول الباب اسی لیے قرآن ان کو کہتا ہے اول النحا اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی منکم النحا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نماز میں میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل والے ہیں پھر ان سے دوسرے نمبر پر پھر ان سے تیسرے نمبر پر تاکہ عقل ہوگا میری نماز سیکھیں گے تو دنیا کو پہنچائیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تیسری چیز جو تھی وہ اللہ نے عقل پیدا فرمائی اور اس کے بعد فرمایا آج الخلق خل کی رہی سب سے عجیب چیز ہو میری مخلوق میں لیکن مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں اسی کو عقل دوں گا جو میرا فرما بردار کیوں اتنی اچھی چیز کون اپنے دشمنوں کو دے دیتا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر فضل و کرم اور عنایات ایسی ہیں کہ جس کا ہم کوئی شمار بھی نہیں کر سکتے اور نہ عد و حساب کر سکتے ہیں تو جو خالق عقل ہے کہ آج انسانی عقل تو ایسی چیزیں ایجاد کر دیتی ہے اور جس اللہ نے اس عقل کو پیدا کیا ہے اس کی ایجادات کیسی ہوں اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ نے ایک رات کے مختصر عرصے میں اتنا بڑا نظارہ کرا دیا کہ کہاں مسجد الحرام کہاں مسجد اقسا کہاں سماوات صبا کہاں سدرت المنتہا کہاں امامت انبیاء کہاں لکھا انبیاء اور پھر بھی رات ختم نہ ہو ان نے کہا کہ ادر اصل بات یہ تھی کہ اللہ نے جب اپنے نبی کو چلایا اور بلایا تو اپنی پوری کائنات کے نظام کو حکم دیا کہ جہاں کھڑے ہو یہیں تھم جاؤ اب میرے بدری کی سواری آ رہی بس رک جاؤ سورج رک جاؤ اپنی حرکت کرنی اب میرا نبی گزرے چاند تارے روشنی ہر چیز تھم جائے اپنے اپنے مقام پہ کھڑی ہو جائے نظام جام کر دیا کیونکہ اب محمد مصطفیٰ گزر صلی اللہ علیہ وسلم تو جب ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رک گئی تو وقت گزرنے کا تو احساس ہو ہی نہیں سکتا ہر چیز رکی ہوئی چل ہی نہیں رہی آپ کی گھڑی بند ہو جائے اسی جگہ کھڑی رہے گی مثلاً ابھی نو بجے پر ہم گھڑی کو روک دیں تو آپ کل بھی دیکھیں گے تو نو بجے ہوں آپ دس دن کے بعد بھی دیکھیں گے تو نو بجے ہوں گے کیونکہ آپ نے اس کو روک دیا ہے ایک مقام پر آپ نے اس کو جام کر دیا تو اللہ نے اپنے اس پورے نظام کو اور اس کے بعد فرماتے ہیں سما اور اس کے بعد اللہ تبارک و نے مجھے آسمانوں کے لیے چلایا اور فرماتے ہیں کہ جب میں سیڑھی پہ کھڑا ہوا اور سیڑھی آسمان پہ پہنچی اور جبریل میرے ساتھ ہیں تو جبریل نے آسمان کے دروازوں پہ ناک کی جس سے یہ بھی مسئلہ طے ہوا کہ اللہ نے آسمان بھی بنائے ہیں ایسے نہیں کہ جیسے فلاسفہ کہتے ہیں کہ کوئی آسمان نہیں کچھ نہیں کوئی چیز نہیں یہ تو بس ایسے ایک فضا نہیں لگوں ہے کیونکہ فضا خالی ہے وہ ہمیں ایسے نظر آتی ہے نہ اللہ قرآن میں کہتے کہ آسمان بھی ہے آسمانوں کے دروازے بھی اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ نے قوم نوح پر طوفان بھیجا تھا بماء اب اللہ فرماتے کہ پھر ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے کہ پانی پر سے اور اسی طرح اللہ نے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون حتى يلج الجبل في سم الخياط اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھل سکتے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہیں جیسے کسی سوئی کے نا سے اونٹ کا گزرنا محال ہے اسی طرح کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازوں کا کھلنا محال ہے اور ان کے لیے آس جنت میں داخل ہونا محال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں کے دروازے بھی ہیں حضور فرماتے ہیں جب جبریل نے آواز دی تو پوچھا گیا من کون فکال انا جبرائیل اس نے کہا کہ میں جبریل ہوں فقیلا من باقا تمہارے ساتھ کون ہے فقال محمد صلی اللہ علیہ فکیلا حلب عیسائی لگی میں نے کہا میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں انہوں نے کہا کیا حضور کو بے ست یعنی آپ کو بلاوا بھیجا گیا آپ کو میرا آج کی دعوت بھیجی گئی فکل تو نام فکوتی علی ابا بسا حضور فرماتی آسمان کا دروازہ کھلا اور ہم اوپر گئے اور جب چیزیں میں نے دیکھی فرماتی ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے جس کا قد بہت لمبا ہے اور داہنی طرف نظر ڈالتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور بائیں طرف نظر ڈالتے ہیں تو فوراً رونا شروع کر دیتے ہیں فصال تو من ہوا فقال ابو کا آدم جبریل سے میں نے پوچھا کہ یہ کون نے کہا یہ آپ کا ابا آدم علیہ السلام ہے میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ ادھر دیکھتے ہیں مسکرا دیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں فرمایا جب اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں اصحاب الیمین کو کہ جن کو جنت میں جانا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں کہ میری اولاد میں یہ جہنم میں جائیں گے تو رونا لگ جاتے ہیں کیونکہ اولاد تو آخر اولاد ہے نا اچھی ہو یا بری اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے کہ ان کے سامنے دو قسم کے تو آم ہیں ایک تو عام بلا لذیذ ہے شہی ہے اور بہت ہی اچھا اور دوسری طرف جو تو عام ہے بڑا بدبودار ہے اور گندا ہے اور بڑی بدبویں آ رہی ہیں لیکن وہ اس اچھے تو آم کو چھوڑ کے اس گندے تو آم کو کھا رہا ہے میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے جبریل نے عرض کیا ہا اولا رسول اللہ یہ تیری امت کے وہ زانی لوگ ہیں جو اپنی اچھی بیویوں کو چھوڑ کے گندی بیویوں سے منہ کالے کرتے ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک ایسا نظارہ بھی دکھلایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں اور کھولتا ہوا دریا ہے اس دریا کے اندر ہیں وہ تیرتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور جب وہ کنارے کے قریب آتی ہیں تو پتھر مارے جاتے ہیں ان کے پیٹ میں ان کے منہ میں اور اسی پتھروں سے پیٹ بھرنا وہ شروع کرتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا یہ تیری امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے منظر دکھلائے گئے حضور فرماتی ہیں کہ پھر میں دوسرے آسمان پہ پہنچا ابن خالت عیسہ بحیا علیہ دوسرے آسمان پہ پھر میرے اللہ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یاحیا سے میری ملاقات کروائی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب تیسرے آسمان پہ پہنچا تو میری ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جب میں چوتھے آسمان پہ پہنچا تو میری یوسف علیہ السلام سے مت ملاقات ہوئی وہ انہوں شطر الحسن اللہ نے جتنی حسن جمال پیدا کیا ساری کائنات میں تقسیم کیا ہے مضور فرماتی ہیں کہ آدھا جمال تو یوسف کو ملا تھا اور آدھا ساری دنیا کو ملا اب اسی سے اندازہ کر لیں کہ یوسف کا جمال کتنی ہوگا کہ جب ایک حسن کے مجموعے کو تقسیم کر دو اور پچاس پرسینٹ جو ہے وہ تو پوری دنیا پہ تقسیم کر دو انسانوں میں حیوانوں میں جانوروں میں پرندوں میں طیور میں اشجار میں نباتات میں موسم میں گلزاروں میں اور آدھا جو ہے اکیلے یوسف کو ملے تو یوسف کا جمال کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اس کے بعد آسمانوں پہ گیا ہر آجیہ نے آپ اندازہ فرمائے کہ وہی انبیاء پہلے زمین پہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں اب ہر ہر آسمان پہ نبی اپنے مقام پہ پہنچا اور استقبال کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی کا میرے مدنی پاک نے ہلی بھی بیان جب ہارون علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا میں نے ہارون کو دیکھا آپ کی داڑھی مبارک اتنی لمبی تھی کہ ناف تک پہنچتی تھی اتنی لمبی داڑھی پارک تھی حضرت اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں جب چھٹے آسمان پہ گیا تو حضرت علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر فرماتے ہیں کہ میں ساتویں آسمان پہ پہنچا جب ساتویں آسمان پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک کوٹھا مبارک ہے ایک کمرہ مبارک ہے ایک گھر مبارک ہے اور اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے آپ نے فرمایا ایک بڑا خوبصورت آدمی بیٹھا ہے جس کی داڑھی مبارک بھی سینے تک بھری ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ اس کی شکل جو تھی وہ محمد مصطفیٰ سے ملتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جبریل سے پوچھا کہ من ناز آیا جبریل یہ کون تو اس نے کہا کہ یہ جو ہیں آپ کے ابا سیدنا ابراہیم علیہ ہیں ابراہیم علیہ سلاد ہیں اور میں نے کہا یہ گھر کیا ہے انہوں نے کہا یہ تو کعبہ ہے بیت المامور ہے یہ تو اللہ کا کعبہ ہے ایک کعبہ وہ ہے جو زمین میں ہے اور ایک کعبہ وہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جبریل نے عرض کیا کہ آس اللہ آپ کو پتا ہے کہ اس کعبے میں ستر ہزار فرشتہ روزانہ طواف کرتا ہے اور جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا اس کو قیامت تک نمبر نہیں ملے اب اسی سے اندازہ کریں کہ فرشتے کتنے ہوں گے کہ وما جنو دربی کا اللہ اللہ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ تیرے ملک تیرے اللہ کی جو فوج ہے فرشتوں کی اس اس کا عدد کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنی اور حضور فرماتی ہیں کہ اگر بیت المامور کو اللہ چاہیں اور زمین پہ اتار دیں تو این اسی کعبے کے اوپر آ کے بیٹھے اسی لیے اس کعبے کا حکم جو ہے وہ تحت سرا زمین کی اصل تک ہے اور آسمانوں تک ہے اسی لیے تو ہے نا کہ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں جہاں بیٹھے نماز پڑھ لیں ضروری تو نہیں کیونکہ سارا کعبہ اسی طرح اگر آپ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں یا جیسے حرم شریف میں آپ نے دیکھا ہے جو انڈر گراؤنڈ ان کے بدروم ہیں اس میں آپ چلے تو گویا آپ تو کعبے سے نیچے چلے گئے ہیں لیکن اس لیے کہ کعبے کا حکم جو ہے وہ اصل الارض خوم الارض یعنی زمین کی جہاں سے بنیاد ہے وہاں سے لے کر سات آسمانوں تک جو ہے اللہ کے کعبے کا حکم ہے کہ جہاں بھی ہے اللہ کا کعبہ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ مسجد کے اوپر کوئی چیز نہ بنائی جائے کیونکہ وہ بھی تو مسجد کے حکم میں ہے اب بعض فکہ اسی لیے اجازت نہیں دیتے کہ مسجد کے نیچے دکانیں ہوں مسجد کے نیچے مارکیٹ ہو ہم تو سوچتے ہیں نا کہ جی چلو آمدنی ہوگی مسجد محتاج نہیں رہے گی کیونکہ ہم اقتصادی اور مادیات پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں نا خدا پر تو ہماری نظر ہوتی نہیں ہم اپنے گھر کی مینٹین تو کر لیں گے لیکن اللہ کا گھر برباد ہو جائے گا سوچ ہے اپنی آپ جب ہم اپنے آپ کو ان دکانوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ بھی مدد بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ان دکانوں سے جو آئے گا چلاؤ مسجدیں تو اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ بھائی اس مسجد کا حکم جو ہے وہ تو تحت سرا تک ہے اور اوپر آسمانوں تک ہے تو جب یہ ساری مسجد ہے تو مسجد میں تجارت ہم کیسے کریں ہاں البتہ فکہ نے ایک راستہ نکالا وہ یہ ہے کہ مسجد بنانے سے پہلے اگر آپ نیت کریں کہ بھئی یہاں ہم ایک مارکیٹ بنائیں گے اور مارکیٹ کے اوپر مسجد بنائیں گے تو اب حکم اس کا پھر اوپر سے شروع ہوگا کیونکہ اب آپ کی نیت جو تھی وہ زمین پر نہیں تھی بلکہ اس کی چھتوں پر بنانے کی تو اگر آپ نے نیت میں پہلے مارکیٹ کی الگ نیت کی اور مسجد کی اس کے اوپر نیت کی تو پھر مسجد بنانا جائز ہو جائے گا بہرحال وہ بھی ایک ہیلا ہے گنجائش ہے ورنہ افضل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر جب بنائے جائیں نہ نیچے کچھ بنائے نہ اوپر کچھ بنائے مسجد مسجد ہے خدا کا گھر ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ پھر میں ساتویں آسمان کے بعد جب میں آیا میں نے کیا دیکھا فرماتے ہیں سدرت المنتہا جنت الماوا یغش السدرت سدرت یغشا اللہ کے نبی فرماتی ہے میں نے ایک ایسا درخت دیکھا وہ درخت جو ہے بیری کا درخت تھا سدرا کہتے ہیں سدر سے صدر کہتے ہیں پیر لیکن فرمایا فضا اورا کا آزان الفیلتی سمر ہا کر سمر کا کلالی آپ نے فرمایا وہ سمر اس کا پھل اس کا ایسے تھا جیسے بستی کلال کے مٹکے ہوتے ہیں اور پتے اس کے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں بڑے بڑے لیکن فرماتی ہیں کہ سدرا کیا تھی اس کو فراش من زہبن کہ فراش جو ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے جب آگ جلائیں تو اڑتے ہیں شمع جلائیں تو اڑتے ہیں میں وہ سونے کے بنے ہوئے انہوں نے ان کو ڈھانپ رکھا تھا اور اللہ کے ملائے کا وہاں ریز تھے اور ایسا جمال اور کمال کا منظر تھا حضور فرماتے ہیں صحابہ سے کہ نیلا ہو میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کا جمال میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کیسے پا جمال اچھا یاد رکھیں کہ سدرت المنتہا کو سدرت المنتہا کیوں کہا جاتا ہے کہ جو نیچے سے بندے کے اعمال جاتے ہیں یہ بھی وہیں پہنچتے ہیں بس اس کے آگے نہیں جاتے اور جو عرش الا سے میرے اللہ حکم جاری فرماتے ہیں وہ بھی سدرا پہ آتا ہے اس کے بعد پھر ملائکہ کو تقسیم ہوتا ہے یعنی وہاں ہر چیز کی انتہا ہو گئی جو نیچے سے عمل چلے ان کی بھی انتہا ہو گئی جو اوپر سے حکم نازل ہوا اس کی بھی انتہا ہو گئی اس لیے اس کو کہا جاتا ہے سدرت المنتہا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مدنی سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دو دفعہ دکھلایا ایک دفعہ جب کہ جبریل افق میں تھے اور میرے مدنی زمین پہ تھے اور ایک دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلّم سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ پاک نے بالا قدر نزلتن اخرا اب دوبارہ دکھلایا دوبارہ دکھلایا گیا جبری علیہ السلام کو اس کی اصلی صورت میں اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اچھا یہاں تک جو روایات ہیں یہ تو سیاست تک یاد رکھیں کہ حضور کا سدرت المنتہا تک پہنچنا جو ہے وہ تو بخاری مسلم سیاہ ستہ کی حدیثوں سے ثابت ہے اب اگلا سفر جو ہے وہ سیاہ نے ذکر نہیں کیا لیکن بعض کتابوں میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے لیے رف رف لایا گیا پہلے تو آپ کا سفر براغ پہ تھا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے وہ عروج جو ہے معراج یعنی آپ کا سیڑھی مبارک سے تھا اس کے بعد فرماتے ہیں رف رف رف رف کا بانا یوں کیا ہے اور ہمارے ہے کہ یوں سمجھے جیسے ایک قالین بچھا دیں اور اس قالین پہ آپ کھڑے ہو جائیں اور قالین اڑ جائے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب اوپر لے جایا گیا میں نے دیکھا تو جبریل کھڑے ہیں تو میں نے کہا جبریل تم کیوں کھڑے ہو گئے نے کہا حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا بس میرے تو مقام کی انتہا ہو گئی کیونکہ وما منا اللہ لہو مقام معلوم ہم میں سے ہر آدمی کا ہر فرشتے کا ایک مقام ہے اس سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے بس میری حد ہو گئی ہے اسی کو مولانا مصنوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں نقل کیا ہے نا کہ حضور اگر میں اس سے آگے جاؤں تو پھر تو میں خود جل جاؤں آگے تو پھر اللہ کے نور کے جلوے ہیں وہ جبریل کہاں برداشت کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لے جایا گیا عرش کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھے رویت نصیب ہوئی اللہ نے مجھے اپنا دیدار نصیب فرمایا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اب میرے لیے اور میری امت کے لیے پچاس نوازیں فرد فرمائیں اور اللہ نے مجھے خواتین سورت البقرہ عطا فرمائی اور یہ اعزاز بھی وہی ملا کہ جب حضور نے کہا تحیات تحت بات جب اللہ کے نبی نے اپنے اللہ کے دربار میں اپنی آجزی اپنی خوشبو اپنی خزو اپنی بندگی کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پہ سلام بھیجا آج کل تو یہ مسئلہ بھی بڑا بڑا انڈو پاک میں یعنی فتنا انگیز بن گیا کہ دیکھو جی السلام علیہ کا علیہ کا خطاب ہے کاف خطاب کے لیے ہوتا ہے مانا یہ ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہے تبھی تو ہم کہتے ہیں السلام علیہ کا یو ار تو حالانکہ یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ میراج کے اس منظر کو دہرایا گیا ہے کہ نبی نے کیا کہا اور میرے اللہ نے کیا کہا ان لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے ورنہ یہ نہیں کہ اب ہم خطاب کر رہے ہیں وہ تو اللہ نے خطاب فرمایا ہم تو صرف اسی خطاب کو نقل کر رہے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر پھر آن کی اور مسا علیہ السلام کا مکالمہ ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا اور نبروز کا مکالمہ ہے قال ربی قال انا احيي واميت اب اس کا معنی من کہ میں کہہ رہا ہوں میں تو اس کلام کو نقل کر رہا ہوں کہنے والا تو وہ تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے جو جلاتا بھی تو کہا کہ میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں کال فن اللہ یادی شمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر فاللہ لا یہدی القوم الظالمین یا جیسے فراؤن نے موسا علیہ السلام سے کہا تھا انی لن یا موسا مسورا کہ میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو ہو چکا ہے ورنہ میں خدا ہوں اور خدا کیسے ہو سکتا اب کاف خطاب کا ہے نہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں نہ فرعون بدبخت موجود ہے لیکن ہم تو قرآن کو پڑھ رہے ہیں نقل کر رہے ہیں یہ نہیں کہ اب ہم خطاب کر رہے ہیں اس لیے یاد رکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رویت مبارک اپنا دیدار مبارک اپنا شرف زیارت نصیب فرمایا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے جب حضور واپس آئے چھٹے آسمان پہ تو موسا علیہ السلام ملے ان نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ معراج میں اللہ نے کوئی احکام کوئی عوامر کوئی شرائط والا امتی ہمسون سلاطن میرے اوپر اور میری امت پہ اللہ نے پچاس نوازے فرض تو موسا علیہ السلام نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ ارج ارا میرے مدنی سرکار تو عالم صلی آپ واپس جائیں اپنے اللہ سے معافی فصل تخفیف اللہ سے معافی مانگے پچاس نمازیں بہت پیار اب یہاں سے بھی لوگوں نے اللہ رحمت فرمائے نا جی اب کیا کریں عقل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے ہر آدمی اپنے اپنے عقل کے مطابق پھر بس سے نکالو ہیں دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا نا یہ دیکھو وہاں بھی کہتے ہیں کہ نبی مدد مدد نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اور دوسری بات یہ ہے وہ کہتے ہیں یہ وہاں بھی کہتے ہیں امبیا کو علم غیب نہیں ہوتا دیکھو مس علیہ السلام کے علم غیب تھا تو کہہ رہے ہیں نا بھی پچاس دن بعد آپ کی امت نہیں پڑے گی معافی مانگو اپنے اپنے مسئلے ہیں اپنے اپنے عقل ہیں اپنے اپنے فکر ہیں اللہ کے قرآن کو چاہے بدلنا پڑے چاہے کچھ کرنا پڑے بس لوگوں میں تو اپنی واہ واہ کرانی ہے نا اپنا مسئلہ اپنی پارٹی کو ثابت کرنا ہوتا ہے حالانکہ یاد رکھیں صحیح حدیثوں میں موجود ہے کوئی علم غیب کا مسئلہ نہیں مص علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی امت کا تجربہ کر چکا ہوں میری امت میں تو تین نمازیں فرض تھیں وہ تو تین نہیں پڑھتے تھے تو آپ کی امت پانچ کیسے پڑھے گی تو یہ تو تجربے کی بات جہاں تک امداد کا تعلق ہے یا اعانت کا تعلق ہے یا مشورے کا تعلق ہے تو زندگی میں حیات میں مشورہ دینا تو منع ہے نہیں موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے زندہ کر کے کھڑا کیا ہوا ہے حضور کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے تو آج بھی اگر آپ کسی عالم سے کسی اللہ والے سے جا کے مشورہ لیں یا انہیں کہیں میرے لیے دعا کریں میری مدد کریں میرے اعانت کریں کوئی منع نہیں بات تو ہے بادل وفات ان کو ہر جگہ حاضر نادر سمجھ کر ان سے اس یعنیت طلب کرنا وہ شرک ہے یہ تو اللہ پاک نے نبیوں کو سب کو زندہ کر کے حضور کے لیے کھڑا کیا اور ویسے بھی انبیاء زندہ ہے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا فرمایا کہ اچھا میرے نبی ہم نے ایسا کیا ہے کہ آپ کی امت سے پچاس کے بجے چلو دس باف واپس آ گئے علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور آپ کریں تو صحیح حدیثوں میں ہے کہ آپ نے پھر سوال کیا پھر سوال کیا پھر سوال کیا پھر سوال کیا حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے نمازیں پانچ ہیں لیکن وہ ادا تو پانچ کریں گے ہم لکھیں گے پچاس منجا ابل حسن فلح اشرم صالحہ کہ ایک نیکی کا دس گنا دینا جو ہے یہ تو میرا فیصلہ ہے اور لا بدل القول میرے فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہوتے ہم نے جو پچاس کا فیصلہ کیا وہ پچاس کا فیصلہ برقرار ہے لیکن آپ کی امت پڑھے گی پانچ اور لکھیں گے ہم پچاس اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو علیہ السلام نے کہا کہ حضور اب کتنی معافی ہو گئی حضور نے فرمایا پانچ رہ گئی نے کہا حضور فصل آپ پھر جائیں معافی مانگے پانچ بھی نہیں پڑھ سکے گی آپ تم حضور نے فرمایا استحیائی تو اب تو مجھے اپنے رب کے پاس جانے سے حیا اسی پر علماء نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے انہوں نے کہا معراج عروج کا نام ہے انہوں نے کہا اگر حدیث کی روشنی میں ہم سمجھیں تو پھر حضور کو ایک معراج نہیں ہوا بلکہ اسی معراج میں پانچ دفعہ معراج ہوا کہ حضور جا رہے ہیں آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں یہ ایک معراج تو نہیں اور بار بار موسا علیہ السلام مشورہ دے رہے ہیں اس پر بھی علماء نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے انہوں نے کہا کہ اصل میں مسا بھی تو کلیم اللہ تھے اللہ کے نبی تھے اللہ کے رسول تھے انہوں نے جب کوہ تور پہ سوال کیا تھا رب ارنی اندر کہ میرے اللہ مجھے اپنی زیارت کرائیں تو اللہ نے منع فرما دیا کہ لم ترانی تم نہیں دیکھ سکتے ہو اس پہاڑ پہ نظر جماؤ استقر تک مکان فترانی اگر یہ مکپاڑ پہاڑ اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہ گیا تو پھر تو تم مجھے دیکھ سکو گے پلما صائقا فلما افاق کال سبحانك کا اليك اللہ دوبارہ کو تعالی نے جب اپنی تجلی داڑی تو پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا اب وہ ریزا رزا تو اب اصل میں علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ علیہ السلام کو چونکہ دیدار ربی نہیں ہوا تھا رویت ربی نہیں ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رویت نصیب کی حضور پاک نے اپنے رب کا دیدار دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میرا بدنی میں رب کو تو نہیں دیکھ سکا لیکن وہ آنکھیں جو رب کو دیکھ کے آ رہی ہیں ان کو تو میں بار بار دیکھتا رہوں اس لیے وہ ہمیشہ مشورہ دیتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جائیں پھر آئیں اوپر جائیں پھر آئیں وہ جتنی دفعہ اپنے رب کا دیدار کریں گے اتنی دفعہ کم از کم دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تو کر دوں گا مجھے کم از کم یہ تو نصیب ہو جائے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بیت المقدس میں اتارا گیا اور اس کے بعد بیت المقدس میں پھر سارے انبیاء نے میرا استقبال کیا پھر اس کے لیے میرے لیے براق لائی گئی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں پھر مجھے براق پہ بٹھا کے ہم مکہ مکرمہ میں آئے اور ابھی رات کا پورا حصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ صبح ہوئی حضور نے اعلان فرما دیا کہ اللہ نے مجھے اسرا راؤ میں راج کرایا اب جب حضور صلی یہ ہوتا ہے دراصل مقام نبی یاد رکھ کہ اللہ کے نبی اللہ کے احکام کو بیان کرنے میں پھر حکمتوں کے فیصلے کا انتظار نہیں کرتے کہ مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے ماحول موافق ہے حالات اجازت دے رہے ہیں یہ بات نہیں ہوتی اللہ کے نبی اپنے اللہ کے فیصلے کے پابند ہیں کہ جو حق ہے حق ہے کہنا ہے چاہے کوئی مانے کوئی نہ مانے حضور نے جب اعلان فرمایا تو قوم تو سیکھ پاؤ گے انہوں نے کہا عجیب بات یہ کوئی عقل کی بات اب جناب قوم کو تو ایک موقع مل گیا مکے والوں نے تو جناب وہ پورے مکے کو سر پہ اٹھا لیا انہوں نے کہا دیکھو ہم نہیں کہتے تھے نعوذ باللہ کے مجنون ہیں ہم نہیں کہتے تھے نعوذ باللہ کے دیوانے ہیں ہم نہیں کہتے تھے کہ بہی جنون آپ کو کچھ ہے یہ کوئی بات ہے کہ ایک آدمی مسجد الحرام سے مسجد اقسا ایک مہینے کا سفر ہے اگر آدمی اونٹوں پہ سفر کرے گھوڑوں پہ سفر کرے قابلوں کے ساتھ سفر کرے تو ایک مہینے میں پہنچتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے میں بیت المقدس گیا پھر آسمان دنیا پہ پھر ساتواں آسمان سدرت المنتہا اس کے بعد دیدار رب تبارک و تعالی پھر پانچ دفعہ آنا پانچ دفعہ جانا پھر بیت المقدس میں اترنا پھر یہ سارا عالم جنت دیکھنا اس کے بعد جو ہے جنت کی سیر کرنا جہنم کے مناظر کا دیکھنا یہ ساری چیزیں ہو گئی اور رات بھی ختم نہیں ہوئی یہ کیسے سارے مکے میں شور اور یاد رکھو یہی وہ دلیل ہے جو علماء نے دی کہ حضور کا معراج جسمانی تھا روحانی نہیں تھا کہ اگر روحانی ہوتا یا خواب ہوتا تو پھر کافروں کو شور مچانے کی ضرورت ہی خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا خواب جو ہے آدمی کوئی بھی دیکھ خواب میں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں رات مدینہ منورہ میں تھا اور ریاض الجنت میں بیٹھا ہوا تھا اور میں جناب وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے پھر آ رہا تھا اور کعب شریف خواب تو خواب ہے خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا پھر کافروں کو اعتراض کس بات کا تھا خواب میں آنا جانا کو مشکل ہوتا ہے اصل بات یہ تھی کہ حضور کا میرا جسمانی تھا اور جسد مبارک کے ساتھ تھا اور عالم بیداری میں تھا نیند میں بھی نہیں تھا اس لیے کافروں کو اعتراض ہوا اور ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کے بھاگا اور سیدھا آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ اور کہنے لگا خود یہ لینا آیا ابھی بکر باہر آؤ باہر آؤ تم بکرا کیا بات ہے انہوں نے کہا اما سمیت اما کالا صاحبوں کا تم نے نہیں سنا کہ آج تمہارا ساتھی محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہا ہے دیکھو ہم ٹھیک کہتے تھے نا نعوذ باللہ کہ آپ کو جنون ہے ہماری بات ٹھیک تھی ان کا کیا بات اس نے کہا کمال کرتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات میں اور رات بھی ابھی پوری نہیں گزری کہ میں مسجد اقسا کی اور میں ابو جی- ابو جہل نے جب یہ ساری بات کہہ دی تو سیدنا ابی بکر نے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک بات پوچھی اس نے کہا ابھی جہل یہ بتاؤ کہ جو تم کہہ رہے جو باتیں تم نقل کر رہے ہو محمد وسلم کیا یہ باتیں میرے مدنی پاک نے خود کہیں تم نے سنی ہے اس نے کہا کمال کرتے ہو بھائی چل کے پوچھ لو نے نے کہا کہا اس اگر میرے نبی نے فرمائی ہے تو ابو جی سن لو تو پھر میرے مدی نے سچ انہوں نے کہا بکر تمہارا بھی دماغ چل گیا کیسے سچ فرمائے کہا ہم تو اس سے بھی زیادہ کی بات مانتے ہیں جب وہ ہمیں روز خبر دیتے ہیں کہ جبریل ابھی آسمان سے آیا ابھی آسمان پہ گیا تو جب جبریل کا آنا جانا آسمان سے الفاحی ہم مان سکتے ہیں تو اللہ کے نبی کا جانا کون سا مشکل مسئلہ ہے میرے مدنی نے جو کچھ فرمایا بالکل سچ نے کہا کمال کی بات یہ کوئی سچ ہو سکتا ہے اب جناب قریش کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ کٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ یار یہ تو نئی بات ہو گئی اور یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں دیکھو نا جی دشمن کو تو موقع مل گیا ایک ایسی بات جو کسی انسان کے عقل میں نہ آئے وہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو نے کہا چلو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں سارے اکٹھے ہو جاؤ اور چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں وہ نشانیاں بتلائیں جب نشانیاں نہیں بتلا سکیں گے تو پوری دنیا میں وعدے ہو جائے گا نعوذ باللہ کہ حضور پاک نے غلط فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں بیٹھا تھا کہ سارے مکے کے سردار بڑے بڑے کٹھے ہو کے آ گئے اور مجھے آ کے کہنے لگے حضور ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں ایک تو آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ مسجد اقسا کی علامات کیا ہیں دروازے کتنی ہیں کس دروازے سے آپ داخل ہوئے کس دروازے سے آپ خارج ہوئے کس جگہ سے آپ اوپر تشریف لے گئے ایک بات اور دوسری بات یہ بتلائیں کہ ہمارا ایک قافلہ تجارت کا قافلہ جو ہے وہ شام گیا تھا اور شام سے روانہ ہوا ہے واپس مکے کے لیے کیا آپ نے اس کو بھی دیکھا وہ بھی کہیں راستے میں آپ کو ملا تھا اور اگر ملا تھا تو کہاں ملا تھا اور کون سی جگہ تھی اور اندازہ کیا ہے آپ کا کہ وہ مکے میں کب پہنچے گا اگر یہ باتیں آپ بتا دیں پھر تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے ٹھیک فرمایا حضور فرماتی کرب تو کر بتن ماں کرب تو فرماتی ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف پہنچی کہ ایسی تکلیف مجھے زندگی میں کبھی نہیں پہنچی کیوں دیکھیں نا جب آپ عمرہ کرنے آئے ہیں اچھا آپ ماشاءاللہ یہاں نوکری کر رہے ہیں ڈپٹی کر رہے ہیں اتنے عرصے سے مکہ شریف میں جاتے ہیں نوازے پڑھتے ہیں آپ نے کبھی دروازے گنے یار آپ نوازے پڑھنے جاتے ہیں دروازے گننے جاتے ہیں یہ آدمی مسجد میں گیا نماز پڑھی واپس آ گیا اور دروازے تھوڑے گنتا رہتا ہے کہ دروازے کتنے حضور اگر مسجد ایکسا میں گیا دروازے گننے گئے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ دروازے کتنے ہیں اور کیسے ہیں لیکن دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا بہت اداس ہوا بہت غمگین ہوا لیکن اللہ نے جبریل بھیجا اور اللہ نے فرمایا کہ میرا بدنی غم کیوں کرتے ہو اداس کیوں ہوتے ہو یہ کون سی بڑی بات ہے ابھی پیدل المقدس اٹھا کے ہم آپ کے سامنے کر دیتے ہیں کافروں سے کہو پوچھو کیا پوچھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا اس حقیق میں اللہ کی دیوار کے سامنے گویا کہ پورا ماڈل جو تھا نا بیت المقدس کا اللہ نے میرے سامنے کر دیا میں نے کہا پوچھو کیا پوچھو جو پوچھ رہے ہیں میں جواب دے رہا ہوں اب جناب وہ بول نہیں سکتے اب جو بھی سوال کر رہے ہیں جواب تو صحیح مل رہا ہے تو اب کیا جواب دیں اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا حضور آپ نے یہ تو بتا دیا ہے لیکن قافلے کی بات آپ نے نہیں بتائی آپ نے فرمایا آپ لوگوں کا قافلہ جو ہے فلاں جگہ پہ تھا اور جب میری سواری براغ گزری تو آپ کے قافلے کا ایک اونٹ جو ہے وہ ڈر کے مارے بھاگا اور بھاگ گیا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی گر گیا اور ایک اونٹ ایسا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر دو قسم کے اپنا چادریں پڑی ہوئی تھیں ایک سفید اور ایک سیاہ اور وہ قافلہ جو ہے فلاں جگہ پر ہے اور فلاں دن جو ہے وہ مکے میں پہنچ جائے گا آپ کو حیران پریشان نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ بھی اس وقت تک خاموش رہو جب تک کہ قافلہ آتا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا قافلہ واقعی اسی دن پہنچتا ہے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور دوسرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑی بات ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میری سواری گزری تو قافلے سے ایک اونٹ بھاگ پڑا ڈر کے مارے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یہ تو بڑی بات ہی علامت ہے اور جناب مکے والے سارے نکل کے اس دن مکہ شریف سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں شام کے رستے پر کہ دیکھتے ہیں قافلہ آتا ہے نہیں آتا وہی وقت جو برادران اسلام محترم بھائیوں دوستو عزیز نوجوانوں الحمد اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اس عاجز کو سیرت نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی اللہ نے سعادت بخشی جیسا کہ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ ذکر حبیب بھی کم نہیں وصل حبیب تو ہمیں وہ زیارت کا مقام تو نہ مل سکا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بھی کوئی کم بات تو الحمدللہ سیرت کے معاملے میں ہم نے زمانۂ جاہلیت سے لے کر آپ ولادت رضاعت کباب تزویج پیست پھر معارضہ کفارہ قریش تعزیب مستوین اور اس کے بعد اسرا و معراج تک اپنے دروس کو پہنچایا اور آج ہم انشاءاللہ جس درس میں بات کر رہے ہیں اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بعد ہجرت کے زمانے معراج کے بعد و معراج کے بعد ایک عظیم واقعہ ہوا مکے میں کہ ایک قبیلہ دوست ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اس قبیلے کا ایک سردار تھا امر ابن تو پھیل جب بعض روایت ہے تو فیل ابن امر وہ مکے میں آئے کیونکہ وہ ایک قوم کے قبیلے کے سردار تھے تو مکے کے بھی سردار لوگ جو تھے روسا جو تھے ایک دوسرے کا احترام ایک دوسرے کا اکرام کرتے تھے تو جب اس کو ملے تو ان نے کہا کہ دیکھو تم بہت بڑے قبیلے کے سردار ہو لیکن آج کل ہم ایک بہت بڑی مشکل سے دو چار ہیں کہ ہمارے ہاں ایک شخصیت نے اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ہے تو ہم میں سے اور اس کی باتیں بھی بڑی عجیب ہیں اور اس کی زبان میں کچھ ایسے اثرات ہیں کہ جو بندہ بھی اس کے قریب جاتا ہے اس کی بات سنتا ہے اس کی کلام سنتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بیوی بچوں کو خاندان کو بھی چھوڑ حتیٰ کے باپ دادے کے دین کو بھی چھوڑ تو لہذا تم مکے مکرمہ میں جتنا دن تم رہنا ہے بڑے شوق سے کہ آم کرو عبادت کرو تو کرو عمرے کرو لیکن تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جانا تو اس نے کہا ٹھیک تو وہ شخص کہتا ہے سردار دوس رئیس دوس تو فیل کہ میرے اوپر ان کی باتوں کا کچھ ایسا اثر ہو کہ میں نے تو باقاعدہ کپاس کان میں رکھ لی کہ کہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے کہ بھی آدمی بیوی کا نہ رہے بچوں کا نہ رہے خاندان کا نہ رہے ساری دنیا سے کٹ جائے اور کچھ دنوں کے اندر اندر مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے اور میں ان کو دیکھتا کہ وہ حرم میں بیٹھے ہیں باتیں فرما رہے ہیں کچھ لوگ ان کو مل رہے ہیں لیکن میں قریب جانے سے ڈرتا آخر ایک دن میرے دل میں یا کیا نا خیال پیدا ہوا کہ تم ایک قبیلے کے سردار ہو کتنی بڑی قوم کو تم ہینڈل کرتے ہو کاروبار تم کو قابو رکھتے ہو یہ بات ہے کہ تم بھی چھوٹے سے بچے ہو گے کسی کی بات جو ہے تم پر ایسا اثر کر دے گی کہ تم بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دو گے یہ کیسے ہو بلکہ مجھے تو یہ چاہیے کہ میں ان کی جا کے بات سنوں اور فیصلہ کروں کہ وہ سچے ہیں قریش سچے ہیں بات کیا ہے ایک طرف قریش کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہے بنو ہاشم میں سے ہیں اور ان کی زبان پہ ہم نے کبھی جھوٹ بھی نہیں سنا اور دوسری طرف ان کی تقریب بھی کرتے ہیں تو یہ کم از کم ہمارے سرداروں کا ہی کام ہے نا کہ ہم مل کے فیصلہ کریں تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے بات فرما رہے تھے اور اس کے بعد آپ قرآن پاک کی کچھ آیات مبارک تلاوت کر رہے تھے بس میں نے تو حضور کا چہرہ دیکھا اور تلاوت سنی اور کہتا ہے کہ میری تو دنیا ہی بدل میری تو قائم بدل بس اس کے فوراً بعد میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ میں کون ہوں میں دوس قبیلے کا سردار ہوں میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں اور اشد اللہ الہ الا اللہ کا رسول اللہ میں تو شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے اسلم اب اس کے اسلام لانے سے تو پورے مکے میں شور ہو گیا نا کہ قبیلہ دوس کا سردار مسلمان ہو گیا اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو قریش کر سارے اکٹھے ہو کے آ گیا انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے آپ کو منع کیا تھا تم نے کیا کر دیا نے کہا دیکھو خبردار ہر انسان کی حریت فکر ہے حریت رائے ہے ہر آدمی اپنے فکر میں اپنی رائے میں اپنے فیصلوں میں آزاد ہوتا میں کوئی تمہارا تیرے نگی نہیں ہوں میں تمہارا کوئی باج گزار شخص نہیں ہوں کہ تم میرے ساتھ آنکھیں نکال کے بات کر رہے ہو کریش والو یاد رکھو اگر تم نے میری طرف ایک ہاتھ بھی اٹھایا تو دوس کا قبیلہ تمہارے ایک ایک بچے سے انتخاب لے تم نہیں جانتے ہو کہ میں کس قبیلے کا آدمی انڈے پڑ گئے ان کو پتا تھا بہت بڑا قبیلہ ہے اسے ٹکر لینا تو بڑا مشکل دوسرے دن پھر دوس کا سردار ابن عمر حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اسلام نصیب فرما دیا ماں جاتا اب آپ مجھے حکم فرمائیں کہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں کہ اگر حکم دیں تو میں آپ کا خادم بن کے آپ کے ساتھ ہر وقت رہنے کے لیے تیار اور میں یہ بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہوتے ہوئے قریش آپ کی طرف ٹیڑھی نظر بھی نہیں کر سکتے انا رئیس و دوس میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں حضور نے فرمایا کہ اگر تم میرے حکم پہ چلنا چاہتے ہو تو فرج علا قوم کا کا فضر اسلام تم لوٹ جاؤ اپنے قوم میں قبیلے میں اور ان کو اسلام کی دعوت مجھے میری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو اللہ نے اپنی دین اور توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے بھی پکا لیاسو کہ حضرت لیاسو جیسے آپ کہو تو وہ تو فیل جب واپس آیا تو اس نے اپنے خاندان کو اپنی بیوی کو بچوں کو سب کو بلایا بٹھایا اور ان سے کہا کہ دیکھو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں میرے اندر ایک تبدیلی آ چکی اور میں چھپانا نہیں انہوں نے کہا کیا بات اس نے کہا کہ میری ایک ملاقات ہوئی ہے ایک ذات پاک سے جس کا نام محمد الرسول اللہ اللہ ہے صلی علیہ وسلم وہ اللہ کے مبعوث ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں مجھے انہوں نے جب قرآن پڑھا اور دعوت اسلام دی میں تو مسلمان ہو چکا ہوں اب اگر آپ میرے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں تو عالم وسالن اور اگر مجھ سے جدا ہونا چاہتے ہیں تو ابھی سے علیحدہ ہو جاؤ میں ساری دنیا کو اب چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا ایک دن کی صحبت کا یہ عالم خدا کی شان ہے بیوی بچے مسلمان ہو گئے قریب کے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے اب اس نے قوم کو دعوت دینی شروع کی چند دنوں کے اندر اندر پورا قبیلہ تھا اس کا ایک بندہ بھی نہ رہا اللہ دخل الاسلام سب کے سب اسلام دخل اور اسی اسنا میں حج کی موسم آ گئی اور جب حج آتا تھا تو مکے والے بھی حج کرتے تھے کفار بھی حج کرتے تھے اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو سب سے بڑے حج کے حقدار ہیں کیونکہ ہم تو مجاورین کعبہ ہیں کہ اللہ کے کعبے کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہے سقایا ہمارے ہاتھ میں ہے رفادہ ہمارے ہاتھ میں ہے خلاف کعبہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم تو سب سے زیادہ کہوت اللہ کے وارث ہیں تو ہم اللہ کے گھر کا حج کیوں نہیں کریں گے باقاعدہ احرام باندھتے باقاعدہ غسل کرتے باقاعدہ جا کے قربانیاں دیتے باقاعدہ تلبیہ پڑھتے حتیٰ کہ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کفار قریش میں سے کچھ لوگ احرام باندھے ہوئے ہاں، تلبیہ پڑھ رہے تھے کہ لبیک لبیک لبیک لبیک اللہم لا شریک لک حضور نے فرمایا اما اما بس ٹھہر جاؤ یہی بات تو میں کہتا ہوں جو کچھ تم کہہ رہے ہو بس یہاں تک رک جاؤ انہوں نے کہا نہیں اللہ شریک انتم وما ملک کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جن کو تو نے اپنا شریک خود بنایا ہے اور ان کا بھی دراصل مالک تو تو ہی ہے وہ تمہارے مالک نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں ان کا تو مالک ہے یہ تمہارے مالک نہیں لیکن تو نے ان کو اپنا شریک بنایا حضور نے فرمایا کب اللہ تم لوگوں کو ہلاک کر دے کیا تم ابھی کہتے ہو اللہ شریک الگ کہتے ہو اللہ شریک تو خیر بہرحال یہ ہوا کہ جب حج کا موسم آیا تو حج کے موسم میں اللہ کی شان دیکھیں کہ مدینہ منورہ سے تہتر آدمی کا قافلہ آیا حج کرنے کے لیے اور وہ پہلے سے اسلام لا چکے تہتر مرد تھے اور دو عورتیں تھیں جب وہ مکہ میں آ گئے حج کے احکامات میں مشغول ہو گئے ان نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ بھائی الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں لیکن حضور تو آخر مکے میں نہ ہماری حضور سے تو ملاقات نہیں ہوئی ہمیں تو مصحف ابن عمیر نے اسلام سکھلایا تو کم از کم ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کے لیے کوئی پیغام کوئی تعیم کوئی وقت مقرر کریں تو دو آدمیوں کو منتخب کیا گیا برا ابن معرور اور اسعد ابن مالک یہ دونوں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے فرمایا من این انتما کہاں سے آئے انہوں نے کہا من یسرف اس وقت یسرف تھا مدینہ تو بعد میں بنا نا جب مدینے والا گیا ہوا تو ان نے کہا کہ تم کیسے آئے ہو پھر میرے پاس ان نے کہا کہ حضور ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں لیکن ہمیں آپ کی زیارت نصیب دی ہم چاہتے ہیں کہ نو کا ہم آپ کے ہاتھ میں بیت کریں اور ہمارے ساتھ تو تہتر آدمی ہیں ماشاء اللہ آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا جی برار معرور تمہارا نام کیا اس نے کہا اسعد بن مالک حضور فرمایا اچھا اسعد بن مالک تم وہ تو نہیں ہو جو بڑا ایک معروف شاعر ہے اس نے کہا کہ ہاں رسول اللہ میں وہی ہوں ففر یا رسول اللہ اس حضور کو بڑی بڑی خوشی ہوئی کیونکہ اس زمانے میں کوئی مواصلات تو تھے نہیں کوئی وزارت اعلام کو اشاعت کو قصے کی چیزیں تو نہیں تھیں اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا نا کہ کوئی اگر فصیح ادیب بلی کوئی شاعر مسلمان ہو جائے تو پھر اسلام میں ایک قوت آتی تھی اسلام میں ایک طاقت آتی تھی کہ وہ اپنے شعر و شاعری کے ذریعے اسلام پھیلاتا تھا کیونکہ شعروں میں بڑی طاقت ہوتی اسی لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شعر پڑھتے تھے مشرقین کے رد میں حضور نے فرمایا شد من السحام کہ جو تم تیر مارتے ہو نا اس تیروں سے زیادہ حسان کا شعر ان کو مارتا ہے کیونکہ شیر میں بڑی قوت ہے ان میں شیر حکمت لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شعر جو ہے وہ حکمت اور عین ثواب ہو اللہ کے قرآن اور احکام سنت رسول کے خلاف نہ ہو تو پھر اس میں بڑی طاقت ہے شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کبھی شاعر ہے اور عربوں میں تو شاعری کا بڑا قدر تھا نہیں سارے بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے یہ جتنے کفار قریش گزرے ہیں ان میں تو فصاحت اور بلاغت ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی نا اور بھی تو دنیا میں عرب تھے نا لیکن دیکھیں اللہ نے اپنے قرآن کو لغت قریش میں اتارا ورنہ تو کئی لغتیں تھیں کی یعنی ان کا اتنا بڑا مقام تھا تو اب انہوں نے کہا کہ جی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ایک وقت معین ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کا تمام تہتر کے تہتر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیت بیت کرنے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیت میں جو معاہدہ ہم سے لیا ہے جو عہد لیا ہے شرک نہ کرو چوری نہ کرو زنا نہ کرو حرام نہ کرو یہ ساری چیزیں یہ تو اللہ کے حقوق ہے نا اب اپنے لیے بھی تو ہم سے کوئی وعدہ لیں آپ کے لیے بھی تو ہم کوئی یاد کرنے کے لیے تیار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل بات تو اسلام ہے اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا اور اگر تم چاہتے ہو تو پھر میں بھی تم سے ایک وعدہ لینا چاہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تم سے ایک وعدہ لینا انصار مدینہ نے عرض کیا کہ یا اللہ اب ہم سے کیا وعدہ لینا حضور نے فرمایا کہ اگر میں یسرف میں آ جاؤں میں مدینے میں آ جاؤں تو تم میری اسی طرح حفاظت کرنا اور میری طرف سے میرے دشمنوں کا دفاع کرنا جیسے ایک انسان اپنے اہل اولاد اپنے بیوی بچوں کے لیے تحفظ کرتا ہے اور دفاع کرتا ہے تو تمہیں یہ میرے ساتھ ایک ذاتی معاہدہ کرنا ہوگا تو انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا صحابی بھی تو بڑے انصاری بھی تو بڑے عقل والے تھے انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے ہم یہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ندافع ان کا ہم آپ کی طرف سے پورا پورا دفاع کریں گے لیکن اس کے بدلے میں آپ پھر ہمیں کیا دیں گے آپ نے ایک شرط کیا تو اب ہم بھی تو ایک شرط چاہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس وعدے پہ پورے رہو گے لکم الجنہ پھر تمہارے لیے جنت دنیا کی کوئی نعمت نہیں دنیا کا کوئی معاوضہ نہیں ہمارے یہاں تو ہر چیز کا معاوضہ دنیا میں طلب کیا جاتا ہے نا جی کہ مجھے عہدہ کیا دو گے مجھے کتنی ترقی دے دو گے اگر تمہارا اقتدار آ جائے تو میرے لیے کیا خصوصی اختیارات ہوں گے ان کے سامنے ایک چیز تھی آپ نے فرمایا الجنہ جنت تمہارے لیے جنت ہوگی پتا ہے اس صحابی نے کیا کہا اس نے کہا کہ واللہ یا رسول اللہ لا نکیلو ولا نستقی ایک عجیب جملہ کہا صحابی نے اس نے کہا کہ یا رسول نے کہا حضور اللہ کی قسم لا نکیلو نستقیل اس معاہدے سے اب تو نہ تو اب ہم پھریں گے اور نہ آپ پھریں گے ہم اپنے وعدے پہ قائم رہیں گے آپ ہمیں جنت لے کے دیں آپ بھی اپنے وعدے پہ قائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک تمہارا وعدہ ہے اللہ کے نبی کا بھی تو ایک وعدہ ہے ایک صحابی نے عرض کیا اس نے کہا حضور یہ تو سب نے اپنے اپنے پیساک مواعید رکھے ہیں مجھے اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں تو حضور نے فرمایا ہاں تم بھی بتاؤ اس نے کہا حضور ہماری یہ خواہش ہے مدینے والوں کی ایک تمنا ہے میں ان کی طرف سے سب کی طرف سے ایک ترجمانی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ آپ کو کبھی ہمارے پاس لے آئے تو پھر ہمیں چھوڑ کے نہیں جانا ایک وعدہ آپ ہمارے ساتھ کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو مدینہ منورہ لے آئے پھر آپ ہمیں چھوڑیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش میں آ گئے پر میں والوں فی کم احیا و فی کم اموت میرا بھی وعدہ ہے کہ آنے کے بعد میری زندگی بھی تمہارے ساتھ میری موت بھی تمہارے ساتھ اتنا بڑا وعدہ کہ صحابہ کا دماغ دیکھیں کہ کتنا بڑا فیصلہ لے لیا کتنا بڑا مقام حاصل کر لیا کہ حضور کی وجہ سے دنیا میں ساری دنیا جو ہے مدینے سے بھی مکے آتی ہے لیکن جب قیامت ہوگی تو مکے والے بھی مدینے جائیں یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا شرف لے گئے مدینے والے کبھی آپ اس بات پہ غور کریں کہ ساری دنیا مدینے والے بھی تو حج کرنے کے لیے مکے آتے تھے نا حضور بھی تو حج کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ کے مکے آتے تھے لیکن حضور کے وہاں ہونے سے اتنا بڑا شرف ملا مدینے کو کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں قیامت والے دن اپنے روزہ مبارک سے اٹھایا جاؤں گا تو فروغ نے فرمایا سب سے پہلے آتی اللہ بقی الغرقد میں مدینے کے قبرستان جنت البقی الغرقد پہ آؤں گا سم اہل مکہ پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا مکے والے آئیں گے اجالم المینی فل المدین دیا شیوالی سما سوکم گرل ماشر وہ جب آئیں گے مدین مکے والے تو پھر میں معاشر کی طرف جاؤں گا یعنی اگر حضور وہاں نہ ہوتے تو پھر مکے والے وہاں کیوں جاتے اتنی بڑی بات صحابہ نے کی اور خدا کی شان دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے مدینے والوں سے تو آپ کے چچا عباس جو تھے وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اتفاق سے مسلمان نہیں تھے اور جب حضور جانے لگے ان کے ساتھ تو عباس نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں بھی چلوں ان فرمایا تم تو اسلام نہیں لائے ہو اور تم وہاں کیا کرو گے انہوں نے کہا حضور میں اسلام چاہے نہ لاؤں کم سے کم آپ میرے عزیز ہیں میرے بھتیجے ہیں پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو ملنے کے لیے بلا رہے ہیں میں آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا یہ الگ بات ہے کہ آپ کا میرا مذہب نہیں ملتا لیکن روایات تو ہوتے ہیں کچھ خاندانی روایات اور آداب تو ہوتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم آپ کو اکیلا بھیج بھی چلو لیکن دیکھیں کمال عباس کا خاندانی لوگ تھے نا عباس نے کسی سے نہیں کہا کہ مدینے والے آئے تھے اور حضور کی بیت ہو گئی اور تم کیا کر رہے ہو حضور کی تو جماعت بڑھ رہی ہے جو مجلس کا راز تھا المجالس بالامانات امانات کہ مجالس جو ہیں وہ امانت ہوتی ہیں کہ جو مجلس میں آپ کے ساتھ بات ہو بس وہ آپ کے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ آپ اس کو اشتہار بنا کے دنیا میں بھاگتے پھر کہتے ہیں کہ یہ مجلس مبارک جب ختم ہوئی رو کو کہتے ہیں ہم نے سنا کہ ایک آدمی پہاڑ کے اوپر سے ایسی آواز دے رہا ہے اور کہتے ہیں کہ ایسی آواز ہم نے کبھی نہیں سنی اتنی سخت آواز اتنی بلند آواز اتنی کرخت آواز کے پورا بنا ہل گیا اس نے کہا یا اہل الخیام یا اہل مکہ ایسی زور سے اس نے کہا کہاں سو رہے ہو آل یسرف نے تو محمد مدنی کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی ہے اور اتفاق ہو گیا ہے تمہارے ساتھ لڑنے پہ تمہاری کتاب پہ اتفاق ہو گیا تیار ہو جاؤ تم اب جب یہ آواز آئی سب قریش حیران آواز کہاں سے آ رہی ہے عجیب بات ہے وہ کون ہے والے جو ہماری کتاب کے منصوبے بنا رہے ہیں اب قریش ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں ان کو کوئی آدمی نہ ملا دو آدمی ملے ایک اسد ابن عبادہ مل گیا وہ بھی مدینے والے ان نے پکڑ لیا قریشی نے پکڑ لیا ان نے کہا کہ بتاؤ کہ کون آئے ہیں مدینے سے اچھا خدا کی شان ہے حج ختم ہو گیا تھا وہ بات ختم ہو گئی تھی وہ لوگ چلے گئے مدینے شریف کی طرف یہ ابھی بیچارے سفر نہیں کر سکے تھے باقی تھے ایک ان کے ساتھ اور ساتھی تھا بعض روایات میں ہے زرارہ تھے اور بعد میں کسی دوسرے کا نام آتا ہے تو اسد نے زرارا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسد بن عبادہ کہ مجھے انہوں نے پکڑ سعد بن عبادہ مجھے پکڑ لیا نے کہا کہ بات بتاؤ میں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں فضر ابو نی انہوں نے مجھے سختی سے مارا انہوں نے کہا بات بتاؤ کون ہے مدینے والے لوگ جو ہمارے خلاف جنگ کا منصوبہ بنا رہے کہتے ہیں ایک آدمی گزرا اس نے جا کے ایک کفار قریش میں جبیر ابن متام تھا وہ اس سے کبھی ہمارا یارانہ تھا دوستی تھی اس نے جا کے جبیر سے کہا کہ وہ سعد ساتھ عبادہ کو مار رہے ہیں قریش اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو تمہارے دوست ہیں وہ تمہارا حلیف ہے تو وہ وہاں سے بھاگا اس نے کہا قریش کیا کر رہے ہو پاگل ہو گیا دماغ خراب ہو گیا تمہارا اگر یہ سرب والوں نے کوئی پلان بنایا ہے کوئی معاہدہ کیا ہے تو اس بندے اکیلے کا کیا گنا ہے کہ اس کے ساتھ تم سارے لڑ رہے ہو کیسے تم بے وقوف آدمی یہی طریقہ ہے مدینے والوں کے مقابلے سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے چھڑایا وہ چلے گئے اب ابو جہل اور بڑے بڑے جو کافر تھے اخنس ابن شریک ولید ابن المغیرہ اسود ابن ابدی یغوس بڑے بڑے جتنے کافروں کے سردار تھے ابو جہل نے کہا کہ بھائی ہمیں تو فوراً میٹنگ کرنی چاہیے تو مسئلہ بڑا ٹیڑا ہو یہ تو بڑے حالات خراب ہو کہ پہلے تو ہم اسی فکر میں تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی چند کمزور لوگ ہیں چلو کچھ افشیا چلے گئے کچھ ادھر چلے گئے کچھ ادھر چلے گئے یہ بات ہے ختم ہو جائے گی لیکن اب تو لوگ یسرف تک بھی ان کے ہاتھوں پہ بیت کرنے لگ گئے تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے اور سنا یہ ہے کہ مدینے میں تو بہت سارے لوگ اور بھی مسلمان ہوتے جا رہے ہیں تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور اس بات پہ ہمیں فکر کرنا چاہیے تو دار الدوا جو مقام تھا مکے میں مسجد الحرام میں اب تو وہ ٹوٹ پھوٹ گیا باب السلام اور باب الفتح کے درمیان میں ایک جگہ تھی جس کا نام دار الدوا تھا جو کسیب نے کلاب نے سب سے پہلے قائم کیا تھا اور وہاں بیٹھ کے سردار جو تھے قریش کے بڑے بڑے اہم معاملات جو تھے اس میں مشورہ کر تو دار الندوا میں ابھی جہل نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا اور ساتھ یہ کہا کہ ایک بات کا خیال رکھنا کہ ہر اس آدمی کو جس کا تعلق بنو ہاشم سے ہے اس کو کبھی دعوت نہ دینا بنی عبد المطلب بنی ہاشم بنی عبد مناف ان تین گھرانوں کے آدمیوں کو کبھی نہ بلانا اور ایک بات یہ بھی دیکھ لو کہ جس کا بھی تعلق کسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتا ہو یا مدینے والوں سے بنتا ہو ان کو بھی مت بلانا اس میٹنگ میں یہ ہماری بڑی خاص ملے خصوصی نہیں کیونکہ وہ تو ایک اہم بات کرنا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو اگر کوئی بنو ہاشم کا آدمی ہوگا وہ تو حضور کو جا کے بتا دے گا کچھ بھی ہو جائے آخر ان کے قبیلے کا آدمی ابو جہل نے اس اہتمام سے کبھی بنی ہاشم بھی نہ آئے بنی عبد المطلب بھی نہ آئے بنی عبد مناف بھی نہ آئے پمن لہو علاق ان بے اہل اور وہ قبیلہ بھی نہ آئے جس کو مدینے والوں سے کسی قسم کا تعلق ہو کیونکہ مدینے والے مکے والے آپس میں ملتے تھے وہاں کے بڑے بڑے قبائل اوس و خدرت تھے یہودیوں کے بڑے قبائل بنی نذیر تھا بنی کینکا تھا بنی قریضہ تھا آنے جانے میں تو معاملات تو ہوتے ہیں دنیا بھی اب میٹنگ جب شروع ہوئی دار الدوا میں تو دروازے پہ دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے ایک بڑا شیخن ایک اور بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ شیخن ایسے معلوم ہوتا تھا کہ نجد کے علاقے کا بڑا شیخ اب بعض لوگ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ان اہل نجد پر جو اعتراض کرتے ہیں جہالت کی بات ہے نجد کا منع یہ نہیں ہوتا کہ یہی علاقہ ہے نجد نجد تو یہ ہے کہ کے بعد نجد العراق او عراق تک سارا نجد یہ کوئی نجد کا علاقہ کوئی چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے کو میں ڈالا جائے وہ تو عراق جو ہے یہ سارا عراق تک نجد جاتا اسی طرح تہاما ہے حجاز ہے یہ اونچا علاقہ تھا اس لیے وہ نجد کہلاتا تھا اور دوسرا ادھر کے لوگ جو تھے وہ بڑے کبھی تھے بڑے کبھی بڑے قداور بڑے جنگجو بڑی قوت والے بڑے بڑے قبائل جو ہے نا جی آپ نے نہیں دیکھے بعض قبائل میں اللہ نے بڑی بڑی خصوصیات رکھی ہیں جیسے جیزان کے لوگ ہیں نجد کے لوگ ہیں بڑے ان کی سیت دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے اگر دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا بلکہ ایک سو پچیس سال عورت کی عمر ہے جو شادی کی خواہش مند آپ کے ہاں ایک سو پچیس سال کا آدمی چل بھی سکے گا ٹھیک ٹھاک چلتی ہے پھرتی ہے کھاتی ہے پیتی ہے ابھی تک اس میں تمنا بھی ہے شادی ساٹھ سال اس نے بغیر شادی کے بھی گزار دیا ہے لیکن اب اس کے تمنا ہے خواہش تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی قوتیں دی ہیں بڑے کوا دیے ہیں تو اب جناب یہ تھا کہ وہ بھی آ گیا تم نے دیکھا کہ چلو یار یہ بھی نجد کے کوئی علاقے کا آدمی ہے پہچانا ہوا تو ہے نہیں کوئی صورت پہلے کمی نہیں دیکھی ایسے آدمی کی لیکن لگتا ہے کہ وہ بڑے قبیلے کا بندہ ہے اور بڑا سمجھدار سا لگتا ہے چہرے مورے سے چلو اس سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں مشورے کا اندر جا کے بیٹھ گئے اس کے بعد مشورہ شروع ہو گیا ابو جال نے کہا کہ ماں دارا اب بتاؤ کیا کریں کہ محمد بدنی پاک کا مسئلہ تو بہت پھیل گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کی شان اور آپ کا مسئلہ جو ہے وہ رات دن جو ہے پھیلتا چلا جا رہا ہے اس کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کریں ایک آدمی بیٹھے انہوں نے کہا کہ بڑی آسان بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں بند کر ہیں جب آپ بند ہو جائیں گے آپ کی تبلیغ بند ہو جائے گی آپ کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سب بند ہو جائے گا خلاص قابوس ہو گئے وہ جو آدمی بیٹھا تھا نا شیخ نجدی کی شکل میں ابو البختری اس نے کہا کہ لئی سہاز یہ تو مشورہ غلط ہے مشورہ نے کہا کہ کیوں غلط نے کہا جی بات تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں رکھ سکو گے اللہ کے نبی اگر قید میں ہوں گے تو آپ کے ماننے والے جو حبشہ میں ہیں مدینہ میں ہیں وہ بھی تو کٹھے ہو کے آپ پر چڑھائی کریں گے حملہ کریں گے آپ لوگوں پر چھوڑ دیں گے وہ آپ کو کون سی بات ہے یہ تو کوئی رائے نہیں اور مسئلہ اور مسئلہ سوچو ایک اور آدمی نے کہا اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیتے ہیں کہ ہمارے مکے سے جائیں جہاں مرضی آئے وہاں جا کے اپنا دین پھیلائیں اپنی کچھ قوت بنائیں لیکن ہماری بس ہم سے چلے اس نے کہا کہ بے سر نے کہا یہ بات اس سے بھی غلط ہے اس پہلی رائے سے بھی زیادہ بدتر ہے بد بدبختوں جب حضور باہر چلے جائیں گے تو باہر تو آپ کے ماننے والے بیٹھے ہوئے اور جب آپ کے پاس ایک قوت ہو جائے گی تو حملہ آور ہو کر مکہ فتح کریں کیسی باتیں کر رہے ہیں ابو جہل نے بلون نے کہا اس نے کہا کہ دیکھو سب ٹھہر جاؤ میرے پاس ایک مشورہ ہے میری ایک تجویز ہے ایک رائے ہے ایک تدبیر ہے پہلے اس پہ غور کریں انہوں نے کہا کہ ہاں تم بتاؤ کیا بات ہے اس نے کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے زیادہ سے زیادہ بنواش اور کون ساتھ دے گا بنی عبد البتر بنی عبد بنا باقی تو سارے قبائل ہمارے ساتھ ہیں قبیلہ تو ایک تھا قریش پھر آگے شاخیں ہوتی ہیں نا اس کی اس کو عرب میں کہتے ہیں افخاص فخص یا وطن قبیلہ تو قبیلہ ہوتا ہے نا وہ تو بڑا ہو گیا جیسے آپ دیکھیں نا آپ کے ہاں بھی بڑی بڑی قومیں مسن بلوچ ہیں پھر آگے بلوچوں کی کئی شاخیں ہیں راجپوت ہیں پھر راجپوتوں کی کئی آگے برانچز ہیں شاخیں ہیں اسی طرح جیسے عطا کے سید ہیں سادات میں بھی پھر بعض الوی ہیں بعض حسنی ہیں بعض حسینی ہیں ان میں بھی پھر اقسام ہیں تو اسی لیے قریش کے ابھی جہال نے کہا کہ دیکھو باقی جو قبائل ہیں سب ہمارے ساتھ ہیں اور میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلہ جو ہے اپنا ایک نوجوان جنگجو لڑاکا کا تو تقریباً ہم بنتے ہیں ساٹھ گھر تو ساٹھ گھرانہ جو ہے ایک ایک بندہ دے اپنا تو ساٹھ نوجوان ہمارے تیار ہو گئے تو ساٹھ نوجوان جو ہے مسلح ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں اور جب حضور صبح نماز کے لیے باہر آئیں تو حملہ آور ہو جائیں مل کے سارے حضور کو شہید کر دیں تو اب صاف سی بات ہے کہ پہلے تو ساٹھ گھرانوں سے تین گھرانے لڑ نہیں سکتے اچھا کسی ایک کے قاتل ہونے کا بھی وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جی پتہ نہیں کس کی تلوار لگی وہ تو اندھیرا تھا ساٹھ آدمی حملہ کر رہے تھے پتہ نہیں تلوار کس کی لگی تعین قاتل بھی مشکل ہو جائے گی تو آخر میں معاملہ یہی ہوگا کہ بھائی دیت ادا کریں تو ہم ساٹھ گرانے ہیں پیسے جمع کر کے دیت دے دیں گے تو وہ جو بیٹھا تھا نا النجدی اور شیخ النجدی اور باقیوں نے کہا نے کہا یہ ہے تجویز دیکھیں نا تجویز تو ہوئی نا کہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ ہی ختم کرو بس ختم کر دو بات ختم ہو اسی پر فیصلہ ہو گیا جس کو اللہ کے قرآن نے ایک دوسری آیت میں بھی ذکر ہم وَإِذْ کلین کف پتو کا او یکلو کا اویخ رجوق و یم کرو نو یم کری اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافر اکٹھے ہو کے تجویزیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے یا آپ کو نکال دیا جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے بم کرو نہ یم کر اللہ وہ اپنی تدبیریں کر رہے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں اللہ تو سب سے بہتر تدبیر فرمانے والے ہیں یہ کیا کر سکتے یہ کیا کر سکتے ہیں آپ اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ آپ بھیجو بس چھوڑ دیں وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل سب سے پہلی ہجرت حبشہ کو ہوئی اور پھر مدینہ کو ابو سلمہ نے ہجرت کی اسی طرح پھر ہجرت ہوتی گئی یہ سب لوگ چوری چوری جیسے جیسے موقع ملتا مدینہ شریف کی طرف نکل پڑتے اللہ سیدنا عمر حضرت عمر آئے حضور کی خدمت میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے مدینہ جانے کے لیے سب صحابہ جا رہے ہیں سب لوگ جا رہے ہیں تو اگر آپ نے فرمایا ہاں تمہیں بھی اجازت ہے ایک حضرت عمر ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ بھی میں کل جا رہا ہوں مدینہ اگر قریش نے مقابلہ کرنا ہے تو نکلو میں چوری نہیں جا سکتا ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کیا لے کے جا رہے ہیں تمہارا قریش کے کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ عمر کیا جا رہے ہیں اس نے کہا دیکھو میں جہاں جا رہا ہوں میں تو جا رہا ہوں مدینہ لیکن میں تمہارا انتظار کروں گا تنیم کے باہر مسجد تنیم کے باہر جو ہے نا چونکہ حد حرم ختم ہو جائے گی میں وہاں دو دن بیٹھے رہوں گا آؤ میرے مقابلے پہ اگر کسی کو بچے یتیم کرانے کا شوق ہے نا تو عمر بیٹھا ہے دو دن میں دو دن انتظار کے بعد جاؤں گا ایسے جلدی میں نہیں چلے جاؤں گا حرم میں تو میں نہیں لڑنا چاہتا تم سے اب کافر نے کہا مقابلہ کر لوگ نے کہا چھوڑو کیوں مقابلہ کرتے ہو ایک آدمی چلو جا رہا ہے تو بات ختم ہو گئی ایک آدمی جا رہا ہے اس نے مکہ چھوڑ دیا احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر تیرہ سماعت فرمائیں